کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جس حدیث شریف میں آیا ہے وہ مسند احمد شریف میں تین مقامات پر آئی حدیث نمبر آٹھ سو تینتالیس حدیث نمبر بارہ سو اناسی اور حدیث نمبر بارہ سو چھیاسی شعیب کی تحقیق کے مطابق الفاظ حدیث مسند احمد میں عن علی رضی اللہ تعالیٰ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ ابدا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا تو میں آپ صلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیشہ قربانی کرتا ہوں مولا علی نے فرمایا یہی روایت انہیں الفاظ کے ساتھ ترمزی شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے اور ابو داؤد شریف نے اس ابو داؤد نے اس حدیث پر سکوت اختیار فرمایا جس سے احتمال ہے اس بات کا کہ ان کے نزدیک یہ حسن ہے کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں جس حدیث پر سکوت اختیار کروں گا وہ ذرا نہیں کروں گا تو وہ قابل قبول ہو تو ابو داؤد شریف ترمزی شریف مسند احمد شریف ان تینوں حدیث کی کتابوں کے اندر مولا علی کی یہ روایت حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قربانی کرتے تھے اور فرمایا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اگرچہ اس حدیث کے ایک راوی کے اندر کلام ہے تاہم فقہ اسلام نے اس پر عمل کیا ہے حتیٰ کہ امام ترمزی فرما رہے ہیں وقت رکھا سا العلم ان میتھ عن ہے امام ترمزی نے فرمایا کہ بعض اہل علم یعنی فکا کرام نے رخصت دی ہے اس بات کی کہ وہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے آدمی یکمیت کی طرف سے قربانی کی جائے اور بعض نے کہا کہ نہیں کر سکتا یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہر میت کے لیے حکم نہیں ہے لیکن ہماری فی کے اندر تو صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر میت کی طرف سے کر سکتا ہے اور لوگوں میں معمول ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے کوئی ماں کی طرف سے کرتا ہے جی میرا باپ فوت ہو گیا میں اس کی طرف سے قربانی کرتا ہوں ماں فوت ہوگی اس کی طرف سے کرتا ہوں یعنی میت کی طرف سے قربانی لوگوں میں معمول ہے مروج ہے ایسے ہے یا نہیں ہے سیدنا عبداللہ اللہ اپنے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق ترمزی میں ہی ہے فرمایا انہوں نے کہ احب و لیا ولا یدعی میت کی طرف سے صدقہ کرے قربانی نہ کرے اور اگر کر دے تو کچھ کھائے نہیں اس کا مطلب ہے امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک میت کی طرف سے قربانی کرنا ٹھیک ہے لیکن پھر یہ شرط ہے کہ وہ سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دے سمجھ نہیں آ رہی لیکن ہمارے اما کے نزدیک یہ بات لازم نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا ہمارے انفیوں کے نزدیک یہ لازم نہیں ہے کہ سارا صدقہ کر دے کیوں کہ مل کسی کرائے گا ثواب ادھر جائے گا مل کسی کرائے گا سمجھ نہیں آ رہی ثواب میت کی طرف چلا جائے گا اور گوشت کا مالک یہی شخص رہے گا جو اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے جب اس کا مل کا تو خود بھی کھا سکتا ہے لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے ہمارے انفیوں کا یہ مذہب ہے تم فکائے کرام کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہو گئی اجماع سے ثابت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بل اجماع صحیح ہے تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی ثابت ہوگی اس کے ساتھ ایک اور حوالے میں بہت اہم پیش کرتا ہوں یہ کتاب الفروغ ہمبلی مذہب کے بہت بڑے فقی محدث محمد بن مفلح مقدسی ابن مفلح مقدسی ابن تیمیہ کے یہ شاگرد ہیں ان کی کتاب الفرو مؤسسۃ الرسالہ کی چھپی ہوئی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو انتیس پر ہے ایک امام کا ذکر کیا ان کا نام ہے محمد بن اسحاق السراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم نیشا پوری رحمہ اللہ کی تاریخ کے اندر ہے جس طرح کہ انہوں نے ابن مفل نے لکھا ہے میں ان سے پڑھ رہا ہوں واہ امام الحدیث بعد البخاری بے بخارا بخارا کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد محدث عظیم ترین سب سے بڑے محدث ابو العباس سراج تھے وہ فرماتے ہیں کہ ختم تو القرآن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثنت عشر ختمہ بہ ہے تو آن عفن طاشر الف ادفیہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ کی وسلم کی طرف سے بارہ ہزار امام ابو العباس سراج فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بارہ ہزار ختم قرآن پاک کے کیے ہیں اور حضور کی طرف سے بارہ ہزار قربانیاں کی وہ شخص ہیں جو بخارا کے اندر امام بخاری کے بعد ثانی بخاری شمار ہوتے تھے ثانی امام بخاری شمار ہوتے تھے بارہ ہزار قربان اس مسئلے سے ثابت ہو گیا میت کی طرف سے قربانی کرنا احادیث مبارکہ ائمہ عالم فقہ اسلام امت مسلمہ کے نزدیک بات کو سمجھنا ارل اختلاف ثابت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ ثابت جب یہ ثابت ہو گیا میرے بھائی آپ بات کو سمجھنا جو میت کی طرف سے قربان اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اپنا جانور ذبح کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی فلاں بزرگ کا ہے فلاں گیارہویں شریف پر ذبح کروں گا فلاں اور پھر نام بھی دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نام کا بکرا ہے یہ فلاں کے جس طرح کہتے ہیں یہ میرے باپ کے نام کی قربانی ہے تو باپ کے نام کا بکرا کہنا اور ولی کے نام کا بکرا کہنا اس میں کیا فرق ہے نہ باپ مرے نے کھانا ہے نہ ولی نے کھانا ہے کھانا کھانے والوں نے کھانا ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ اگر اگر ہوگی منت ایک منت منت مان لے اس کا اور آکام ایک کا ویسے صدقہ کر دینا اس پاک کی طرف سے میں اشارے سواب کرنے کے لیے منت بکرا رکھا ہوا ہے منت مقصود نہیں ہے تو منت ہو تو اور آکام ہے ذرا منت نہیں ہوگا خالی تصدق مقصود ہے ایک نظر ہے ایک تصدق کا صدقہ ہے سمجھ نہیں آ رہی تو صدقہ ہے اتنا تو ضرور ہے نا کہ دونوں صورتوں میں نام لینا بھی جائز ہے نام لگا دینا نسبت کر دینا کہ یہ غوث کا بکرا ہے یہ میرے باپ کا بکرا ہے سمجھ نہیں آ رہی کسی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جب وہ کہتا ہے یہ میرے باپ کا بکرا ہے میں نے اس کی طرف سے قربانی کرنی ہے کہ یہ اس کی ملک ہے ملک کو نہیں اسی وجہ سے فکا کہہ رہے ہیں ہمارے فکا نے فرمایا ملک قربانی کرنے والے کا رہے گا اور ثواب اس کی طرف جائے گا تو اسی طرح ملک جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھتا مومن کہ جب یہ غوث پاک کے لیے میں نے بکرا غوث پاک مالک بن گئے سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھتا ہے ملک میرا ہے میں نے ثواب ان کو بھیجنا ہے ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ملک میرا ہے میں نے غوث پاک کو نظرانہ اس کے ثواب کا بھیجنا ہے یہ مطلب سمجھ نہیں آئی تو جو میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ زبال اولیاء اللہ جو ہے اللہ تعالی کے ولیوں کی طرف سے جانور ذبح کر دینا یہ میت کی طرف سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی مانند ہے سمجھ نہیں آئی جب وہ جائے تو یہ بھی اب پیچھے چلتے ہیں کہ تقرب تقرب کے لیے تقرب کی نیت سے بادشاہ کے لیے ذبح کرتا ہے جانور امیر کے لیے جیسے ثابت کر دیا پیچھے اس سے بھی فکاہ نے فرمایا شرک ثابت نہیں ہو کیونکہ شرک ثابت ہوگا جب علا وجل عبادت ہو اور فرمایا تو مسلمان سے ہم یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ کسی کو خدا سمجھ کر اس کے لیے جانور ذبح کرے مسلمان خدا ایک کوئی سمجھتا ہے یہ پہلے بتا دیا یہ پچھلے پچھلی بات کے اندر یہ ساری باتیں آ چکی اب ایک اور وہابیوں کے مذہب کے بتلان پر میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ بھائی افا اگر اعتقاد نہ ہو ربوبیت کا استغنا ذاتی کا ربوبیت ذاتیہ کا اعتقاد نہ ہو اس کو ذاتی پروردگار پالنے والا نہ سمجھے بے پرواہ بے نیاز غیر محتاج ہر کسی سے نہ سمجھے کسی ایک بات میں بھی چاہے ہو جب تک یہ نہیں سمجھے گا یہ اعتقاد نہیں ہوگا تو عبادت ثابت نہیں ہو سکتی اب آبیوں کے نزدیک ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کو کہتے ہیں پکارنا غیر اللہ کو پکارنا یہ نزدیک شرک اکبر ہے عبادت ہے اب میں اس کی طرف آتا ہوں یہ ثابت کرتا ہوں لانتیو یہ بھی عبادت نہیں بن سکتا جب تک کہ پکارنے کے ساتھ اعتقاد اگلے کو خدا سمجھ کے نہ ہو جب تک اگلے کو جس کو پکار رہا ہے اس کو خدا سمجھنے کا عقیدہ نہ ہو تو خالی پکارنے سے چاہے نماز میں پکار لے یا نماز سے باہر پکار لے مسجد میں پکارے کسی کو یا مسجد سے باہر پکارے بات کو سمجھنا جب تک یہ اعتقاد نہ ہوگا مستقل بے نیاز بے پرواہ سمجھنے کا پروردگار ذاتی سمجھنے کا پکار سے بھی عبادت ثابت نہیں ہو سکتی اور شرک ثابت نہیں ہو سکتی نماز میں پکار لے جو بندی وہاں بھی بے وقوفوں کی مسجدوں پر لکھا ہوتا ہے وہ المساجد مساجد فلا تدعو فلا تدعو ہے یا فلا تدعو ہے جمع کا ہے یا جمع ہے نا میں نے صحیح پڑھا فلا تدعو محلہ احدا کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو یہ لکھ کر اب وہ بغلے مارتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا یہ پکار رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے پکار رہا ہے نا اور اللہ فرماتا ہے مت پکارو مسجد تو اللہ کے ساتھ پکارنا شرک ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی جی، جی۔ اب ان بے وقوفوں کے ساتھ نہ چیز معارضہ کرتا ہے اس طرح ذرا دیکھنا کیا بے وقوفوں اگر پکارنا مسجد میں یا مسجد سے باہر شرک ہے بس پکار ہی شرک ہے نفس سے پکار سے شرک ثابت ہو جاتا ہے اور کوئی زائد امر جو ہے اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے تو پھر لازم آئے گا تمام صحابہ مشرق تمام امت مسلمہ مشرق حتیٰ کہ خود وہاں بھی مشرق کیوں کہ نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکم النبی سبحان نبی ادھر اللہ کو پکار رہے ہیں نماز میں اللہ کو بھی پکارا جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو پکارا جاتا ہے اب قرآن کہہ رہا تھا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو یہ پکار ہے اور اللہ کے ساتھ ہے ادھر اللہ کو پکارتے ہیں وہاں بھی ادھر السلام علیکم سمجھ اب یہاں پر وہابیوں کی ایک بے وقوفی جنم لیتی ہے وہ کیا جی ہم کوئی نہیں پکار تھے ہم انشاء کے طور پر نہیں ہم تو صرف خبر خبر کے طور پر کہتے ہیں اچھا جی انشاء مقصود سمجھ نہیں آ رہی وہ کہتے ہیں یعنی ہم اپنی طرف سے السلام علیکم یو نبیوں نہیں کہتے وہ کہتے ہیں یہ صرف نقل مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا السلام میں کی رات السلام علیکم یو نبی تو ہم اس طرح کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں اپنی طرف سے پکارتے لہذا نہیں بات کو سمجھنا اس کا ایک موٹا جواب ناچیر نے ان کے گھر سے نکالا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دلیل ہے اس بات پر بات کو سمجھنا یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ پکارنا جائز نہیں دیکھو وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں آیا راوی کہتے ہیں ایک صحابی سے نقل کر کے کہ ہم رسول اللہ کے وشال شریف کے بعد السلام یہ کہتے تھے السلام علیہ کا ایو یہ یعنی نہیں کہتے تھے اب بات کو سمجھنا بخاری شریف میں آئے یہ وہابی کہتا دیکھا اس کو مطلب ہے السلام علیہ کا ایو یہ جو کہنا ہے وہ ارادہ نہیں السلام نبی جو آ گیا وہ تو کہتے پر میں نے کہا بے وقوف کے بچے تم اس میں پھنس گئے لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا والی بات ہے شکاری خود جال میں پھنس گیا کہتے ہیں کیوں میں نے کہا یہ بتاؤ اگر ان اپنی طرف سے سلام رسول اللہ کو پکار کر سلام بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو پھر وہ تبدیل ہی کیوں کرتے سمجھ نہیں آ رہے کیونکہ پھر السلام علیہ نبی یہ کہنے کی حاجت ہی کیا ہے کیونکہ وہ تو حکایت ہے نقل ہے اور لانتی کا بچہ نقل میں کیا پھر خرابی لازم تھی معلوم ہوا ان کا تبدیل کرنا بعد کا بعد کا تبدیل کرنا اگر ثابت ہو پہلے تو یہ روایت ہی شارزہ ہے یہ شارزہ روایت ہے اور محدثین نقاد لوگوں کی امام بخاری کی بعض احادیث پر ایسی تنقید موجود ہے اعتراضات موجود ہے لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ہر حدیث جو ہے وہ ہر صورت میں مقبول ہو یہ کس یہ مطلب محققین کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے اس روایت کے شاہذہ شاذ ہونے پر بالکل نظر میں کیونکہ جتنے صحابہ کرام جتنے ام اعلی محدثین راویان حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اتحیات نقل کرنے والے ہیں روایت کرنے والے ہیں وہ سب السلام کا نبی کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک امام مجاہد نے آ کر اختلاف کیا ہے ان سے لہذا ایک شخص کی روایت ان سب سیکا ایسے مضبوط راویوں کے سامنے یہ شاد قرار پائے گی یہی تحقیق ہے سمجھ نہیں آ اور دوسری بات یہ ہے جو بات عقل کے عقل شریح کے منافی ہو خلاف ہو وہ اگر حدیث میں ہے تو مردود ہوتی راوی کی غلطی ہوتی ہے راوی کی غلطی ہوتی ہے یہ نہیں کہ نبی پاک کی غلطی ہوتی ہے بات کو سمجھنا راوی کو غلطی ہے روات کو لگتی رہتی ہے میں تو ایسے بخاری اور مسلم سے وہ کچھ دکھا سکتا ہوں کہ ہاں، کوئی بڑے سے بڑا محدث سامنے بیٹھ جائے میں اللہ کے فضل سے ایک بات کے اندر ہی چپ کرا دوں دانت کھٹے ہو جائیں اب بات کو سمجھنا راوی کی خراب یہ خطیب بغدادی کی الکفایا وغیرہ اصول حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں حقل سری کے منافی اگر کیا آ جائے تو روایت مردود ہوگی کیوں مردود ہوگی اس وجہ سے کہ راوی کی غلطی شمار کی جائے گی اکل سری کے خلاف نبی پاک کی بات نہیں ہو سکتی اور یہ اکل سری کے خلاف ہے کیوں اس میں یہ ہے کہ وشال کے بعد بدلا گیا السلام علی نبی یہ کہا گیا ہم پوچھتے ہیں کیوں تو بدلا گیا جی پہلے وہ سنتے تھے بعد میں وشال کے بعد سننا ختم ہو گیا اگر یہ کہا جائے بات کو سمجھنا تو اس تبدیلی سے فائدہ کیا ہوگا کیوں اس وجہ سے کہ اتحیات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سب کو بتائی اتحیات پڑھنے والے یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے سارے حضور کے سامنے نماز پڑھتے تھے زندگی میں ادھر ادھر گئے نہیں ہے کوئی ہزاروں میل دور بیٹھتے تو سینکڑوں میل دور رہے تو کبھی کہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو کہاں رات کو نبی سو رہے ہیں امتی جاگ کر نماز پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہے نبی جاگ رہے سو رہے ہیں امتی جاگ کر نماز پڑھ رہے ہیں کوئی کہیں پڑھ رہا ہے کوئی کہیں میں کوئی قریب کوئی دور اور جتنے قریب بیٹھ کر پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز میں آہستہ آہستہ یاد پڑھتے ہیں اور آہستہ کو آگے والا سن نہیں سکتا سمجھ نہیں آ رہی یار تو اتنا اکل سری کے منافی تبدیلی میں فائدہ کیا ہوا کیا پہلے دور سے سن لیتے تھے وشال کے بعد سننا ختم ہو گیا پہلے سینکڑوں ہزاروں میلوں دور سے نبی پاک سن لیتے تھے علیکم یو نبیو اور وشال کے بعد ختم ہو گیا حالانکہ امت کا اتفاق ہے لا فرق بین حیات و مماتی اللہ اور سنو یہاں پر ایک نیا نیا نیا نیا ایک سبحان اللہ آپ آپ کے کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں ایک مبارک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کی وشال شریف کے بعد آپ کے متعلق عقیدہ کیا رکھنا چاہیے انہوں نے حضور کی کچہری میں پیش کیا اور نبی نے تصدیق کی عمر صاحب اگر بیٹھا ہوا ہے تو جلدی سے ارر الخ نئی نیا نسخہ جو ہے اس کی جلد لاؤ پہلی ارر اللہ جلدی کر لیا ہمارا مسلمانوں کا اعتقاد ہے اور تمام صحابہ کا اعتقاد تھا سمجھ نہیں آ رہی یہ راوی کا وہم ہے یہ راوی کا وہم ہے راوی کی زیادتی ہے ہاں، ایسے اوہم لگتے رہتے ہیں کہ تبدیل کر دیا السلام علی النبی کمال ہے پھر اور سنو وہاں بھی کتے بتا یہ کہہ رہے ہیں ہم تبدیل کریں ہم نے تبدیل کیا بتا کون ہوتا ہے کوئی رسول اللہ دے جائیں اور اگلا تبدیل کر لے کتے تو تو کہتا ہے رسول کی بات میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یہ بدعت ہے بدعت بتا یہ کیسے مان لیا کہ رسول اللہ کی وہ بات جو متواترات میں سے ہے اس کو ایک کسی ایک نے تبدیل کر لیا یا کسی نے تبدیل کر لیا رسول نے اجازت دی تھی سمجھ نہیں آ رہی یار اعتراضات ایسے ہیں کوئی نکل نہ سکے اب عقیدہ سنو یہ دیکھو میرے بھائی یہ میرے پاس ارو سیرت ابن ہشام ہے سیرت ابن حشام الروض العنف کے ساتھ امام سہیلی کی شرح کے ساتھ امام ابن حشام کی یہ سیرت محدث ابن صحاب کی وہ سیرت جو دنیا بھر میں تمام اماموں کے نزدیک بل اجماع مقبول ہے یہ محمد بن اسحاق وہ ہیں جو امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں یہ محمد بن اسحاق اور محدث ابن ہشام جنہوں نے سیرت ابن ہشام لکھی ہے ان کے درمیان ایک واسطہ ہے اور وہ راوی سے کہا ہے یہ اس کی تلخیص ہے یہ اس کی تلخیص ہے چار سو چار صفا اور چھپا ہوا کہاں دار الحدیث قاہرہ مصر کا ہے چار سو چار پر یہ ہیں حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے شاعر تھے بہت بڑے شاعر تھے یہ اشعار بنا کر لائے حضور کی بارگاہ کے اندر اور میرے بھائی سبحان اللہ سرکار کی بارگاہ کے اندر جو اشعار مبارک لائے اس کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم انہوں نے کھائی باقلو کا فن لفس تلاد امروں کا تیری زندگی کی قسم آگے فرماتے ہیں نبی وفات ہو کا حیات ہی الحق حق والجہاد جہاد فرماتے ہیں بے شک نبی پاک کی وفات ان کی زندگی کی طرح ہے سنت بھائی سمجھ نہیں آئی جی، جی، یہ سواد بن قارب کے جو اشعار ہیں نا یہ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ نے بحقی شعب علیمان وغیرہ اور بہت سی حدیث کی کتابوں کے اندر ہیں ہاں بڑی پکی سند ہے ان کی وہ فرما رہے ہیں ان نبیا وفا تو ہی الحق حق والجہاد جہاد بے شک نبی کی وفات ان کی زندگی کی طرح ہے اب یہ اشعار نبی پاک میں توجہ میاں یہ اشعار مبارک ہیں ہاں یہ اشعار مبارک یہ اشعار یہ جو اشعار ہیں جن میں سے یہ پہ یہ انہوں نے لکھے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھ کر سنائے تھے وہ ہیں ان کے اندر پھر یہ ہے اشہد اللہ لا غیرہ مامون المرسلین وسیلتا اللہ ابن الاکرمین الاطیبین یہ پھر پھر پہنچے لکھ کے گئے سن سن سن حضور نو سنائے شاعر پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم انہاں نو سن دے یار واقعہ تے سنا کیویں جن تیرے کول سبحان اللہ تو حضرت اب یہاں پر وہ سنو پرو ہاں، اسی نکمے ٹولے بما بے مایاتی کمی ربنا مسلمان ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کی وحج جو کہتے ہیں ہمیں حکم فرمائیں اللہ کی وحج کے مطابق ہمیں حکم فرمائیں ہم عمل کریں گے آگے فرماتے ہیں فِي مَا فیما جے الزَّوَائِبِ یا رسول اللہ جو آپ دین لائے ہیں اگر یہ معلوم ہے ہمیں یہ جوانوں کو بڈھا کر دینے والا اتنا سخت ہے اس پر چلنا اتنا مشکل ہے یا رسول اللہ اس میں شیب الزبائے بھی یہ وال چٹے ہو جاندے نے سانو پتہ ہے ہاں نو سوکھا سمجھی بیٹھے سوکھا کیتی بیٹھے ایڈا کہ اپنی مرضی دے رکھی بیٹھے ہاں باقی اگر دین وہی لیا جائے جو مصطفیٰ کے صحابہ کے پاس تھا نا تو پھر بلال سے پوچھ کیسے مار پڑتی ہے کیسے دکھ تکلیفیں آتی ہیں اور پھر کیسے بال غم اور پریشانی میں ہی آ کر سفید ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا مشکل انیا مصیبت انیا تکلیفاں تب ہمارے اقبال کہتے ہیں چوکھانم چگویا من مسلمانم بلرزم چگویا من مسلمانم بلرزم دانم مشکلات لا الہرا سبحان اللہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے لا الہ کی مشکلات کتنی ہیں اور اس اقبال کے اس شیر کی تصدیق حضرت سواد بن قارب کے اس فرمان میں ہے اب بات کو سمجھنا ارے میرے بھائی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب سواد بن قارب نے یہ لکھا ہوئے ہوئے ہوئے ہاں، یہ لکھ رہا والے سواد ابن قارب هذا مقام حمید فی دوس حین بلغم وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام حین اذن سواد فقال یا ما شرف اذن وشال شریف کے بعد جب شیر آپ نے کہے تو اس کے اندر یہ ہے ان انبیا وفات حیات ہی ان نبی بولو وفات حیات ہی الحق حق ول جہاد جہاد فرماتے ہیں نبی بے شک نبی علیہ السلاۃ و تسلیم کی وفات ان کی زندگی کی طرح ہے حق حق ہے اور جہاد جہاد ہے حق اور اس کے ساتھ کیوں ذکر کیا حق حق ہے بتانا چاہتے ہیں جو بات کہہ رہا ہوں یہی حق ہے سمجھ نہیں آ رہی ایک طرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عقیدہ ہے ایک طرف اسوانتی وہابی کا عقیدہ ہے یہ کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے یا ہیں تو بس وہ سوئے ہوئے ہیں اور کچھ کچھ کر نہیں سکتے کوئی زندگی اور صحابی کا یہ عقیدہ ہے وفات ہو کا حیات ہی ان کی وفات حیات کی مانند ہے اسی لیے احادی سے صحیح میں آیا وہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے نمازیں پڑھتے ہیں ارے بھائی ان کی زندگی جو ہے بیاین ہی دنیا کی زندگی کی طرح بے ہی اگرچہ نہیں ہے لیکن زندگی دنیا کی جو ہے اس کے ساتھ مشابہت اس کو کافی ہے یعنی دنیا کی زندگی کے مکمل احکام تو ادھر نہیں چل سکتے لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ اتنا مشابہت رکھتی ہے کہ حتیٰ کے حتیٰ کے یہ فرما رہے ہیں صحابی کہ ان کی وفات زندگی کی طرح ہے اب زندگی تو دنیا کی ہے جو مشبہ بن مشبہ بے بن رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے اور ہمارے علماء اسلام نے الحمد یہی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات دنیاوی ہے بات کو سمجھنا ہوئے حیات کیڑی ہونا دی زندگی قبر دے اندر دنیاوی زندگی ہے لیکن امام ابن حجر ہے تمیر احمد اللہ نے فرمایا جس طرح فتح العلی کے اندر میں نے پڑھا ہے انہوں نے فرمایا کہ تمام احکام دنیا کی زندگی کے اس پر نہیں چلیں گے اگرچہ ہے دنیاوی ان کی سمجھ نہیں آ رہی فرمایا کیا فرمایا زندگی ان کی قبر میں بھی دنیاوی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے احکام وہی چلیں بات نہیں سمجھ آ گئی آخر فرق تو آیا نا کچھ نہ کچھ لیکن دوسروں کی زندگی ہاں شہداء کی زندگی برزخی ہے انبیاء کی زندگی دنیاوی ہے یہ اعلیٰ زندگی ہے شہداء کی زندگی سے بھی بات نہیں سمجھ آئی اب بات ہو رہی تھی پکار کی جب ہمارے آقا نامدار نام دار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے اور یہ رسول اللہ کے صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے معلوم ہوا کسی راوی نے کسی راوی نے یہ وہم اس کو لگ گیا اس وہم کو آگے چلا دیا وہ راوی کا وہم ہے نہ صحابہ کا عقیدہ ہے نہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ السلام علیہ کا نبی ہو وسال کے بعد تبدیل کر لو السلام علیہ نبی پڑھ لو سمجھ نہیں آ رہی اور نہ ہی اس تبدیلی میں کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ ہے چلو اگر آ جاؤ اسی پر آ جاؤ اسی پر آ جاؤ اگر وہابی کی بات کو تسلیم کر کے بات کریں اس سے چلو جی مان لیا وشال کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا چلو یہ بتا جب دور دراز سے صحابہ کرام نماز پڑھ کر یہ سلام بھیجتے تھے نماز کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس وقت تو دور سے رسول اللہ سن لیتے تھے نا تو پکارنا تو نماز میں پھر بھی ثابت ہو گیا کدھر بھاگو گے ارے فدو کدھر بھاگو گے ہر طرف سے ناچیز تمہیں باندھ کر پاؤں میں پھینک دے گا پھینک دیا کہ نہیں پھینک دیا بولو چلو مان لیا جی مان لیا وہ جی مان لیا جی ٹھیک ہے جی اصا اتنے نہیں گل کرتے اچھی پیچھا چھوٹ جانے جہے جہے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری نال سن سن سن سن گل کر ہاں۔ دور دراز تو جڑے نماز سلام اگر نہیں پھر اس وقت وقت حضور جس دین لگے سن یار صحابی اس لیے کہہ دے سرکار یہ تے پھر تسی سن سکتے ہی نہیں یہ کیویں پھر سانو کوئی سان کو سمجھ نہیں لگی اسی وجہ سے میاں اخبار احاد جو ہیں وہ قطیات اور اصول اور یقینیات کا کب مقابلہ کر سکتی ہیں یہ ایسی آدھی ہاں اس وجہ سے جب آئے گی کوئی حدیث ایسی جو عقل سری اور یقینیات سے ٹکرانے والی ہو جیسے یہ ٹکرا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی اور اس سے اس سے ثابت ہو گیا ابن تعمیر جو کہتا ہے کہ اخبار احاد کوئی خبر واحد نہیں ہے ایسی کہ جو یقینیات سے ٹکراتی ہو اور عقل سریح کے مخالف ہو بالکل نہیں پائی جاتی یہ پائی جاتی ہے سمجھ نہیں آ رہا اور جب پائی جائے گی تو راوی کا وہم ہوگا بولو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شریف ہو قطعی یقینی طریقے سے ثابت ہو اور پھر عقل سری کے مخالف ہو ہر عقل والے کا عقل کہے یہ بات غلط ہے یہ ناممکن ہے اس وجہ سے کہ نبی کی شریعت عقل عقل سلیم کے عین مطابق ہے لہذا اس کے نبی پاک کی بات ہونے کے اندر شک ہے سمجھ نہیں آ رہی ہاں بات ہی نہیں ہوئے گی سرکار دی ٹکرا جائے گی عقل لتھو خیرے دی عقل کر دے اکل کلی کی بات کرتے ہیں عقل جزی کی بات نہیں کر رہے کیا مطلب ہر صاحب عقل کے سامنے بات کرو تو تسلیم کر لے وہ اکل کلی ہوتی ہے مرے مرے سمجھ نہیں لگی اگر ایک کی بات ایک کی بات اکلی دوسری کے سامنے کرو دوسرے کسی کے سامنے وہ کہے پرا نو ایک گل ہے تیسرے کے سامنے کرو نہیں مانتا میں واقعی کوئی گل غلط مثلا ایک اور ایک دو ہوتے ہیں ایک اور ایک یہ عقل کلی کے مطابق ہے عمر یہ گل اکلے کیوں کہ کائنات کے کافر کے سامنے بھی بات کرو وہ بھی پہچان وہ بھی کہے گا ہاں بالکل جی ایک اور ایک دو ہوتے ہیں اب یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ فرمائیں ایک اور ایک تین ہوتے ہیں عمریں اور سمجھ نہیں لگی اویلیا لیا یہ ناممکن ہے جو بات ایک بچہ نہیں کر سکتا وہ امام الانبیاء سے کیسے ممکن ہے اور عمریں سمجھ لگی اور کسی فرض کرو کسی روایت میں یہ بات آ جائے تو سمجھیں گے کسی راوی نے ایسے بات کر دیا اس کو وام لگ گیا ہے رسول اللہ کی طرح منسوخ کرنا ایسی بات کو ایمان سے اگر کفر نہیں تو کفر سے کم بھی نہیں یار کون منسوخ کر سکتا ہے اتنا بات ہے اسی طرح میرے بھائی جو عقل شریک کے مخالف بات ہونا وہ رسول اللہ کی شایان شان نہیں ہوتی اور میں تتبر استقرا کروں تو اس سے بھی اور آگے بھی چل سکتا ہوں اللہ کے فضل سے بتاؤ تسلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو میرے بھائی بات کو سمجھنا پہلا جواب ان خبیصوں کا جو کہتے ہیں پکارنا ہی شرک ہے سمجھنی پکارا وہ کہا پکارنے کا مطلب او السلام علیکم یو نبیوں کا یہی مانا ہوتا ہے اے نبی اور کی مانا ہے مرے اتیات آ جی کہ نہیں آؤں سمجھ نہیں آئی سارے پر خچے اڑ گئے ان کے جی، جی۔ نہیں اڑ گئے وہ خدو ہیں ٹولا سونے نبی فرمایا ہوں اگے چل ادھر ویخ یہ آ گیا نا نماز ثابت کر دیتا ہے ایسی دلیل جڑی ہر کسی نو یاد ہوئے یہ نہ ہونا پوے بخاری چ لکھے فلانی چ لکھے فلانی نہیں جڑا ہر کسی نو نماز یاد اس دے اندر سونے دی پکار ہے تو کیا اچھا یہ نماز ملی اللہ تعالی کی اللہ تو بھابی مذہب کے مطابق اللہ تعالی شرک شرک کیتا کیوں دتا ہے اگے نبی پاک اگے دتا وہ شرک صحابہ کیتا وہ شرک اہل بیت پڑھیا وہ شرک تمام امامہ پڑھیا شرک امام بخاری پڑھیا شرک سارے پڑھیا شرک خود وہابی پڑھیا واہ واہ واہ اب دوسری پکار اے سنو مسجد میں بیٹھ کر دوسری پکار اور حدیث ایسی جس کو بھابھی بھی کہیں صحیح ہے سمجھ نہیں آ رہی ترمزی کے اندر صحیح روایت موجود ترمزی شریف کے اندر امام ترمزی کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے ابن تیمیہ جیسا کہتا ہے حدیث صحیح ہے سارے کہتے ہیں حدیث صحیح ہے نابینا شخص بارگاہ رسالت میں آتا ہے آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نابینا ہو تکلیف ہوتی ہے دعا مانگے آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صبر کرے تو تیرے لیے اچھا ہے نہیں صبر کرتا تو میں دعا پھر ایسا کر وضو کر دو رکعت نفل نماز پڑھ نماز دو رکعت پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگ جو میں تجھے بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بتائی اللہ سالوں کا اس نے نے انہوں فرمایا ایک روایت کے اندر ہمیں یہ پڑھایا گیا لے یا لی حاجتی سمجھ نہیں آ رہی اب مانا کیا ہے اللہ فشف یا سرکار نے فرمایا جا دعا منگ وضو کر نماز پڑھ نماز پڑھ گیا دعا منگ اللہ سالوں کا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں توجہ کا ہے اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں متوجہ ہوتا ہے بے نبی کا ہے تیرے نبی کے وسیلے سے یہاں پر توسل کیے ابن تیمیہ لکھ رہا ہے مجموعے کے اندر مجموع الفتابہ کے اندر پہلی جلد میں باپ رے ہے بے وسیلہ دے گا بے وسیلہ ہی نبی پاک کے وسیلے کے ساتھ تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں میں ڈائریکٹ نہیں آن لگا سونے دے وسیلے نال آن لگا یہاں پر وسیلا جہاں مرتبے کے معنی میں نہیں ہے ذرا سمجھنا بے وسیلا بات وسل دی ہو گئی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وسیلے سے تیری طرح میں متوجہ ہوتا ہوں سوال تجھ سے ہے وسیلہ کا نام دار کا لے کر آ رہا ہوں مانگوں مانگوں گا میں بھی لیکن منگواؤں گا ان سے بھی سالوں کا مانگتا میں بھی ہوں لیکن ان سے منگواؤں گا آگے کیا کہتے یا محمد انی اتوجہ بے قائدہ ربی اے محمد میں اپنے رب کی طرف اتوجہ ہو یا محمد انی اتوجہ ہو بے قائدہ ربی تمہارے وسیلے سے آپ کے وسیلے سے میں متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں اپنی اس لوڑ میں اپنی اس ضرورت میں تاکہ پوری کر دی جائے ملا علی کاری نے فرمایا کہ ہمیں روایت یہ بھی دی گئی ہے لے تک آپ خود میری ضرورت پوری کر دیں یہ روایت بم بنیا وادی کے لیے تو شرک ثابت چٹا بلے حضور قاضل حاجات بنتے ہیں سمجھ نہیں آپ خیر فیا اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول کر لے کیا مطلب اے اللہ مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں تو یہ دعا ان کی میرے حق میں قبول کر یہ دعا مانگ کر فارغ ہوئے دونوں آنکھیں آ گئی نابینا صاحبی دونوں آنکھیں مل گئیں بات کو سمجھنا ذرا اب یہ واقعہ تو سر دیکھو اس پر ذرا تبصرہ ہوتا ہے تبصرہ نماز پڑھی خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں انل مساجد اللہ ہاں، وہاں بھی کتے تو لکھ کر بیٹھا ہوا ہے صحابہ کو پتا نہیں کہ مسجد خدا کے لیے یہاں کسی کو نہیں پکارنا نہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ اپنی پکار بتا رہے ہیں امرے اس سور دے مذہب نو دے پہنچ کیڑی بلا بچ دے ک رسول اللہ بتاتے ہیں جا پکار مجھے مسجد میں نماز کے بعد وہ سمجھ نہیں ہے وہ صحابی خدا کو بھی پکارتے ہیں اللہ انی اص آلو کا اے اللہ پکار رہے ہیں پہلے کہتے ہیں اے اللہ تھوڑی دیر کے بعد لفظ اگلے آ جاتے ہیں یا محمد اب قرآن فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو ادھر اللہ کو پکار رہے ہیں ادھر نبی پاک کو پکار رہے ہیں نماز کے بعد مساجد میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اب وہاں بھی سے پوچھ آیت غلط ہے یا حدیث غلط ہے ذرا پتا تو صحیح اے محد سے یگانا شیتانا سے بے گانا یہ ہے ہی یہ فدو کے بچے نا حدیث جانتے نا قرآن ان کے لیے میرا مشورہ وہی ہے کہ ان کی داڑھی موچ یہ منڈا لیں اپنی داڑھی موچ صاف کر کے اور شروع گلے میں ڈھول شریف ہونا چاہیے بڑا بڑے مشتحد کے گلے میں بڑا ڈھول ڈھول چھوٹے مشتحد کے گلے میں چھوٹا اسی طرح ترتیب کے ساتھ اور سڑکیں ہوں اور بابا جی ڈھول بجا کر تبلیغ کرتے رہے قرآن و حدیث کو ہاتھ لگانا ان کے بس کی بات ہی نہیں صفحہ الاحلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہہ دیں یہ پاگلوں کا بے وقوف و ندانوں کا ٹولا ہے وہ قرآن و حدیث جیسے بلند کلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں یار کچھ تو سوچو یار تو اوے اوے سنیا تو ایڈا مر گیا ہوئے اب کڑمیا اور تو اپنے رسول دی نہیں مننا شرم نہیں آتی تین تیرے تے ایڈی لانت پی گئی ہے رسول اللہ فرمائے یہ بے وقوف ہیں پتو کا ٹولہ ہے عقل سے فارغ ہیں یہ لوگ اور تو ان کو کہتا ہے سمجھتا ہے یہ عقل والے ہیں علم والے ماشاء اللہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں فلان پر شرم نہیں آتی تجھے اپنے رسول کی بات پر اعتماد نہیں کرتا یا تجھے سمجھ نہیں ہے ورنہ تور سے یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ تو سننی ہو اور اپنے رسول کی بات پر اعتماد نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا یہ اعتماد نہ کرے گا وہ تو کافر ہے سننی کیا وہ تو مسلمان ہی نہیں توبی توبی کہہ رہا ہوں ڈان ٹپٹ کے طور پر میں کہہ گیا اب بتا ادھر ایک طرف آیت ہے ایک طرف صحیح حدیث ہے کیا کہو اب میں حل کر دیتا ہوں مسئلہ آیت بھی بار حق ہے اور فرمان رسول بھی دونوں وہ اپنی جگہ پر وہ اپنی جگہ پر اللہ نے جو فرمایا نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو اسی وجہ سے اور مقام پر آتا ہے الہن آخر فلا تدعو مع اللہ الہن آخر اس مطلق کو اس مقید نے واضح کر دیا اب مانا بنے گا فلا اللہ من کہ معبودوں میں سے جو تم نے بنا رکھے ہیں ان میں سے اللہ کے ساتھ کیا مطلب مانا یہ بنے گا کہ ایسی پکار جو خدا سمجھ کر ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پکارنا اب جب مصطفیٰ پکار مصطفیٰ سبق دے رہے ہیں کہ یہ پکار اور صحابی پکار رہا ہے وہ خدا نہیں خدا تک وسیلہ وسیلہ سمجھ کر پکار سمجھ لے ابائے بھی بارحق اور فرمان رسول اللہ بھی اللہ کو مسلمان جب پکارتا ہے تو سمجھتا ہے میرا معبود ہے میرا الہ ہے میرا حق معبود ہے میرا رب ہے جب اللہ کے رسول اللہ اللہ پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال و صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے تو سمجھتا ہے میرا وسیلہ ہے میرا وسیلہ ہے یہ وہابی کا اندر ہی پیلا ہے اور یہ ٹھڈ نرا پتیلا ہے حرام کا پتیلا ہے وہ بھی حلال کا پتیلا بھی سمجھ نہیں آئی مرو یہ پیڑا نے نے سرکار نال پیڑا پیڑا ہاں پرانے بدلے لینا زلخ ویسرا دے جیڑی جی نبی پاک زلخ ویسرا پاکل خواصر ونے کی بدلے لینا اور سنا اب یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ وشال کے بعد بھی صحابہ کرام نے پکارا اتیات ہاں جی۔ کے علاوہ جی جی بالکل صحیح حدیث اب اور سنا دیتا ہوں اور ایسی صحیح حدیث کے ابن تیمیہ بھی اس کو مجموع الفتابہ کے اندر مان چکا ہے حدیث صحیح ہے اور امام تبرانی جن کی کتاب کا حوالہ ہے انہوں نے صاف لکھ دیا حدیث ان صحیح وہ ہے موجم صغیر تبرانی کی روایت موجم صغیر تبرانی کی روایت محدثین کے نزدیک بل اجماع صحیح ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کن کا دور خلافت تھا ایک شخص آتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں ایک دن گزر گیا دوسرا دن اسی طرح وہ جاتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف تصغیر حضرت سیدنا عثمان بن حنیف حنیف عثمان بن حنیف حضور کے صاحب بھی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں یار کیا کروں مسئلہ حل نہیں ہو حضرت فاروق عثمان غنی کے پاس کوئی کام ہے مجھے لیکن وہ مصروفیات کام سن نہیں رہا ہے میری موقع نہیں دے رہا ہے حضرت نے فرمایا عثمان بن عنیف نے تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں ابھی حل ہو جائے گا ابھی بلائیں گے انہوں نے کہا کیا سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں حضور فرمایا جا یار وضو کر دو نفل پڑھتے اے دعا جڑی پہلو ترجمہ جس کا بتا دیا ہے آپ کو اور رسول اللہ نے جو نبینے کو بتائی تھی یہی دعا پڑھ پھر دیکھ تماشا دیکھنا بلاتے ہیں کہ نہیں اب حضرت عثمان کا دور خلافت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی کتنا عرصہ بیت گیا تھا حضرت عثمان بن فرماتے ہیں جا میں حضور کی بارگاہ میں تھا ایک نابینا آیا تھا اس نے یہ اس طرح عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نابینا نہ ہوں دعا کیجئے حضور نے یہ سارا کچھ اس کو بتایا تھا میرے سامنے ایسا ہوا اس کی آنکھیں آ گئیں جا یہ کام کر اب یہاں پر ایک لطف کی بات بتاتا ہوں مجموع الفتاوا جلد اولی در کہاں ہے بھائی ذرا دیکھنا اوے عمر دیکھ ادھر مجموع الفتح جلد اول ادھر پڑا اس پر یہ پھٹیوں پر دیکھنا ذرا مول نظیر نچے گا جی روایت کھولاں گا نا سبحان اللہ اب جو ابن تیمیہ کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اسی حدیث مبارک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نابینے کو کہ ایسے ایسے کر اس کے آخر میں جو حدیث کے الفاظ ہیں انہی پر عمل کیا تھا حضرت عثمان بن حنیب صحابی نے وہ کیا تھے وین کانت حاجت ففعل مثل حاجتالک نے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حاجت ہو تو ویسے ہی کرنا جیسے میں نے بتا دیا سمجھ نہیں آ رہی یہ دو سو سترہ صفحے پر ابن تیمیہ اس کو تسلیم کر رہا ہے بات کو سمجھنا اسی وجہ سے حضرت عثمان بن حنیف صحابی نے فرمایا یار میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے یہ ارشاد فرمایا جا تو ایسے کر اس نے وضو کیا دو رکعت نفل پڑی یہی دعا پڑی پڑھ کر فارغ ہوا حضرت عثمان نے فرمایا یار بلاؤ بلاؤ کب یہ بندہ کہاں ہے یار وہ کدو آیا پھر یار سدو نو کتنے سمجھ نہیں آ آ اب بات کو سمجھنا صحابی رسول بتا رہے ہیں وہی دعا ہوئی جس میں پکار ہے جس میں پکار ہے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حدیث صحیح وصال کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا جس میں پکار ہے صحابی پاک حضرت عثمان بن حنیف تعلیم فرماتے ہیں صحابہ صحابی بتانے والے ہیں جس کو بتا رہے ہیں وہ تابعی ہے صحابہ کا دور ہے حضرت عثمان کا دور ہے کوئی نہیں کہتا یار بدت شرک کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یار کچھ تو سوچ رسول کو پکار رہا ہے وشال کے بعد اور بھی مسجد میں اور خدا کے ساتھ میرے خیال میں یہ آیت صرف ابن تیمیہ اور اس کے اس شیطان ٹبر کو نظر آئی ہے صحابہ کو نظر نہیں آئی یا نظر آئی ہے اور ان کو سمجھ آئی ان کو سمجھ نہ آئی آپ کا دل کیا فیصلہ کرتا ہے ان کو سمجھ نہیں آئی یا ان کو سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آ رہی جی، جی۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی دیدہ دلیری ہے کہتا ہے یہ صحابی کا مذہب ہے حجت نہیں ہوتا یہ اس میں لگتا ہے کہتا ہے یہ صحابی کا مذہب ہے حجت نہیں جس میں صاف لکھ رہا ہاں یہ کہہ رہا ہے میں عبارت سنا دیتا ہوں ہاں، یہ یہ کہہ رہا ہے یہ معلومان بین خنائر ہی من المشروع المستحب ان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير ان يكون النبي داعيا له ولا شافعا فيه اور یہ بھی اس کی زیادتی ہے یہ بھی اس کی زیادتی ہے اس کی خباست ہے جڑی آگے کہہ رہا ہے نا کہ حضرت عثمان غنی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نو وہ یہ بط... وہ ان, کا... ان کا یہ مطلب ہے یہاں پر عمل ہے کہ وہ دوسرے کو بتا رہے ہیں اور توسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتا رہے ہیں اور وشال کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ اس کے لیے دعا نہیں مانگ رہا ہے اس کو سفارش نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہے خبیص یہ تو تیرے عقیدے میں ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں بعد میں سفارش نہیں کریں گے ختم ہو گیا سلسلہ یہ تیرے شیطانی عقیدے میں ہے اے پیمان صحابہ کا یہی عقیدہ تھا ورنہ کیسے ممکن کہ یا محمد صحابی بتا رہے ہیں کہ حضور کو پکار اور آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن رہے ہیں نہ دعا مانگ رہے ہیں نہ شفاعت ہے نہ کچھ ہے اور پھر ایسے ہی ہے وہ بتا رہے ہیں اور دعا قبول ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے نہیں جس طرح کے وہ صحابی ارے بےمان شیطان جب صحابی کو نابینے کو حضور نے بتایا تھا حکم فرمایا تھا جا ایسا کہے کیا اس وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب دعا مانگ رہا تھا تو اونچی آواز سے مانگ رہا تھا رسول اللہ کو سنا رہا تھا جب اس وقت نہیں سنا رہا تھا تو حضور سی کے سفارت کر رہے تھے اس وقت جب حضرت عثمان بن حنف فرما رہے ہیں اس کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مانگ اور اس طرح نہ مانگ اس وقت بھی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا یہی اعتقاد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے ہیں یہ جب کہہ رہا ہے یا محمد ہو اے محمد پاک میں آپ کے وسیلے سے آپ کے ذریعے سے کیا مطلب آپ میرے حق میں دعا مانگے میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں ہے جی لے کر میں براہ راست نہیں کرتا میں پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں آپ کریں آپ کا سوال پہلے پہنچے گا میں غریب کا ساتھ پہنچ جائے گا تو آپ کے سوال کو جب دیکھے گا تو میں مسکین کے سوال کو رد نہیں کرے گا اور پھر آگے یہ ہے ابن تیمیہ میرے سامنے ہوتا کہتا ہوں جان چھڈ میرے مگر پہ گیا میرا تو کھ نہیں ہو چڈیا تو میری شیخ الاسلامی دا حشر کر چڈیا اب ڈنڈی مارتا ہے سنو اے وشال کے بعد وشال کے بعد جی۔ صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ثابت ہو گیا سیادی سے کہنا ہوا اب بات کو سمجھنا یہ ڈنڈی مارتا ہے آگے پھر کہتا ہے یہ حضرت عثمان بن حنیف کا مذہب تھا یا ان کا غیر کا ان عثمان ابن حنیف او غیر ہی شکر ہے کل عثمان بن حنیف نہیں اوروں کو بھی مان رہا ہے کہ ان کا بھی یہی مذہب تھا او غیر ہی کہہ رہا ہے ساتھ لیکن آگے ڈنڈی مار رہا ہے کیا کہتا ہے مگر حضرت عمر بن خطاب اور اکابر صحابہ کا یعنی یہ چھوٹے یہ تاریخ ہے خبیص کی کہ اکابر صحابہ تھے یہ چھوٹے ہیں حضرت عمر اور اور اکابر صحابہ بات تو سمجھنا یعنی حضرت عثمان بن حنیف معمولی درجے کے ان کے نزدیک خیر چلو یہ ان کی روش ہے جب آ گیا بھوت سوار ہو گیا حضرت پر جن سوار ہوتا تھا شیطان تو وہ جس طرف لگام موڑتا تھا حضرت گھوڑے کی طرح ادھر چلتے تھے لم یرو حاضم مشروع بعد مماتے آتے ہی دیکھ دیکھ دیکھ اس خبیص کے کام دیکھ بات ایسے کرتا ہے جیسے نس مل گئی ان کی جیسے ان سے نس کوئی خاص عبارت واضح لفظوں میں آ گئی کہتا ہے مگر یہ ہمیں معلوم ہے قد عالمنا ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عمر اور اکابر صحابہ انہوں نے یہ مشروع نہیں سمجھا آپ کی وفات کے بعد اسی وجہ سے کما کانا یوشی کما کانا یوشرافی جیسا کہ یہ ان کے حضور کی حیات حیات حیات مبارک کے اندر مشروع ہوتا تھا بل کانو فلسطائے فی حیات ہی یا توسلون بہی فلما ماتا لم یا توسلو بہی توجہ کہتا ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف ظاہری کے اندر جا کر صحابہ ظاہری تو میں کہہ رہا ہوں حیات شریف کے اندر صحابہ جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور دعا مانگے بارش آئے فلانا آئے اور جب آپ کا وشال شریف ہو گیا تو پھر انہوں نے حضور کو نہیں جا کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بارش مانگیں دعا مانگیں فلان یہ وہ تو ثابت ہو گیا قابر صحابہ کا مذہب حضرت عثمان بن حنیف کے مذہب کے خلاف ہے یہ ابن تیمیہ کی تقریر ہے اب نو چیز کی چڑھائی ابن تیمیہ کی ایسی شامت آئی تھلے باقاں پہ نکلن جی میں انج باقاں جی میں مشکین نشائی کٹین ہے کسے دیت کو سمجھ نہیں لگی اور میں پوچھنا وا ابن تیمیہ جڑی استسقا دی گل کیتی ہے یہ تیرا فہم ہے کوئی نص ثابت کرو ظالما یہ تو سمجھ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دعا کا بارش مانگنے کا وسیلہ نہیں پیش کیا بنایا نہیں ہے نہیں حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کی یا رسول اللہ دعا مانگے وصال کے بعد اے خود یہ تیرا فہم ہے عبارت نس نہیں دکھا سکتا ہمارے آئمہ کرام اس سے کیا سمجھتے ہیں آ تو نے سمجھا عباس بات کو اس لیے پیش کیا وسیلہ بنا کر اس لیے پیش کیا کہ حضور کا وفا حضور کا وصال ہو چکا تھا عباس پاک زندہ تھے تو زندہ سے سوال کرنا صاحب صحابہ جائز سمجھتے تھے رسول اللہ کے وصال کے بعد آپ سے آپ سے سوال کرنا جائز نہ سمجھتے تھے یہ تیرے جیسے خبیز کا فہم ہے آ میں بتاتا ہوں ہمارے ائماں کیا کہتے ہیں امام تقی اس صبح کی اور ایسے ان جیسے ایک نئی قسم خدا کی لاکھوں آئمہ ہمارے جمہور آئمہ اس خبیص کو نکال لو باقی سب کے سب یہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرمایا صحابہ کرام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا عباس کو جو وسیلہ بنایا کہ تم دعا مانگو تم دعا مانگو بارش کے لیے فرمایا بتانا مقصود تھا عمر کا کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف مصطفیٰ کا وسیلہ ادھر چلتا ہے نہیں نہیں میرے آقا کی نسبت جہاں بھی پائی جائے اسی کا وسیلہ چل جاتا ہے سمجھ لے اوے عمر یا عمر این المفر جلدی کرو تو علی صحابہ لیا علی صحابہ جلد نمبر دو وہ جڑی میں نے پڑھائی تھی سمجھ آئی کہ نہیں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سونے دی کرم نوازی ہوئے قسم خدا دی ککھ نو بلا دین نا ککھ نو تنکے کو کہیں بول تو ابن تیمیہ کی بولتی بند ہو جائے بھابیوں کی بولتی بند ہو جائے میرے آقا میں آپ بھی اتنا طاقت ہے اوے پتھر وہ سمجھتے ہیں ہم اب بھی رسول اللہ سمجھتے ہیں ہم اور یہ بھی حضور کے صحابہ کا عقیدہ دکھاؤں گا صحیح حدیث کے ساتھ ورنہ ناک کاٹ لینا میری امام سے امام دیا مہرا لگیاں ہوں کیا حدیث صحیح ہے اگے چل کے اگے چل کے اگے چل کے وہ سب علی صاحب لیا ڈب مرو بے ہوش ہو جانے ہو جانے آ چکے سن لو وہ اس کا فہم ہے نس نہیں نس دکھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ کے وشال کے بعد ان کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا نس دکھا ظالم تیری بک بک نہیں چلے گی ادھر ہمارے اما کا فام صحیح ہے تیری بکواس ہے اب دیکھو ادھر دلائل دیکھو یار ایمان سے یہ تاریخ بغداد ہے تاریخ و بغداد خطی بغدادی رحمہ اللہ کی جلد نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر ہے صفحہ نمبر دار القتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ایک بہت بڑے امام ہاشمی حضرت عباس کی اولاد میں حضرت حمزہ بن قاسم بن عبد العزیز بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ابو عمر الامام تاریخ و بغداد کے اندر امام ان کے ساتھ محدث بغدادی لکھ رہے ہیں آگے اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں یہ حدیث کی روایت میں سے حدیث کو روایت کرنے والے محدث ہیں یہ بہت بڑے امام ہیں کون حضرت حمزہ بن قاسم اب ذرا بات کو سمجھنا سن چار سو تریسٹھ ہجری میں وفات ہے اس امام کی جو ان کی بات لکھ رہے ہیں یعنی تاریخ تاریخ بغداد والے مصنف ان کی چار سو تریسٹھ میں وفات ہے اور ان کی ان کی کتنے میں ہے تین سو پینتیس ہجری میں تین سو پینتیس اب تین سو تک متقدمین اور اسلاف شمار ہوتے ہیں جن کے زمانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ فرمایا اس اب کیونکہ یہ تیسری صدی بھی پائی ہوگی چوتھی بھی پائی ہوگی تو تیسری میں ہو گئے خیر القرون کرنی الدین جلون ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوا میں لکھا ہے چوتھے چوتھے مرتبہ بھی سمجھ نہیں آ رہی جی جی چوتھی مرتبہ بہرحال اتفاق امام زہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں حد فاصل سن تین ہجری ہے تین ہجری میں میں یہ آئے ہیں اور اتنا بڑے امام ہے تاریخ بغداد والے امام ہی لکھ رہے ہیں توجہ میرے بھائی توجہ ذرا پیدائش بتاتا ہوں پیدائش بتا دو مزے کی بات ہے جی, جی۔ اچھا۔ پیدائش تاریخ بغداد میں لکھی ہوئی ہے دو سو انچاس ہاں، ہاں، ہاں۔ دو سو انچاس میں پیدائش ہے اور تین سو پینتیس میں وشال ہے دونوں صدیاں پالی ادھر امام خالی امام کے بندے نہیں ہیں رجال تاریخ بغداد میں داخل ہیں توجہ ذرا اب امام بغدادی کیا لکھ رہے ہیں اخبرنی ابو حاتم احمد بن الحسن الواعظ فی کتاب ہی من قال سمعت اسماعیل اسماعیل ابن الحسین یقولو کا ابو عمر حمزہ بن القاسم بن عبد العزيز الحاشمي قال اللهم إن عمر بن الخطاب استسقى بشعبة العباس فسقيا وهو أبي وأنا استسقي به قال فأخذ يحول رداءه فجاء المطر وهو على المنبر سنے اپنی سند کے ساتھ اپنی سند کے ساتھ باہ با سند بات کر رہے ہیں تاریخ بغداد والے امام فرماتے ہیں حضرت ابو عمر حمزہ بن قاسم بن عبد العزیز ہاشمی حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں بارش طلب کی تو کن الفاظ کے ساتھ اللہ اللہ عمر عمر ابن الخطاب بن خطاب نے عباس پاک بزرگ ڈھونڈ کر ان کی سفید داڑھی ان کی سفید داڑھی کے ساتھ وسیلہ کیا اور بارش مانگی تھی وہ بھی وہ عباس میرے باپ ہیں جن کے وسیلے سے حضرت عمر بن خطاب نے بارش مانگی تھی وہ اناج تصدیق ہی میں بیٹا ہو کر اس باپ کے واسطے سے بارش مانگتا ہوں چادر تبدیل کرنے کا حکم ہے اپنی تاکہ ادھر چادر تبدیل کی جائے ادھر حالت تبدیل ہو جائے اس میں تفاول ہے فجا المتر ہے ابھی ممبر پر ہی تھے بارش دڑا دڑ برسنا شروع ہو گئی تم تمیا کون تمیا اتری دیا تیرے منع والے ہو جا تھی ہو جا سن لے اتے کی ہے ایمان تیرے اگے تے نصوص کھلیاں ہوندیاں سن یہ کیوں نہیں سن کھلیاں ہوئے توجہ اب یہ تو کہتا ہے رسول اللہ کی وصال کے بعد رسول کو وسیلہ مت بناؤ ہاں وہ تو ہے وہ یہ ایک منڈا ہے یہ منڈا نام مراد اتنے جی پتر جتھے اساں پڑھنا ہے اوتھے تو کتے پہنچنا ہے گل سفر اے تے مننا ہے واں تے قیامت والے دن بھی استغاثہ جائز ہے وصال دے وچ اے جڑا وقت دے تے جائز کوئی نہیں توجہ میں اے پہ ثابت کرنا او سونا اے نا چیز دے ثبوت دا کمال وے کیا بات ہے وہ تو ثابت یہ کر رہا ہے سید الانبیاء کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے بس وصال کے بعد میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے پاک نو وسیلہ بنانا ثابت کر رہے ہیں حضرت سیدنا حمزہ بن قاسم امام جڑے تیسری تیسری دے چوتھی صدی دے مسلم نے پھر گل اگلی ایتر بیک جے ہندہ شرک تے بیدت تے حرام صحابہ دے خلاف تے قسم خدا دی کر کے انا دس ہوئے رب وحدہ اولا شریک ایڈا کرم کیویں کر چھڑ دا ایتر دعا مانگ رہنے ممبر تے بارش شروع ہو گئی ہے رہے پر ٹولیا ذکر رو کے فضل کاٹے عیب کا جو یہاں رہے ذکر رو کے فضل عیب کا جو رہے پھر کہے مر تک کے ہوں امت رسول اللہ کی اللہ میں ابن تیمیہ کے متعلق امام تقی حسنی کے ساتھ ہوں میں اس کو زندگی سمجھتا ہوں آج کے بعد ناچیز کا فتویٰ بدل گیا سبحان اللہ یہ شیطان اعظم رسول اللہ کا بغض رکھتا ہے رسول اللہ کی شان اور عظمت کے ساتھ بغض رکھتا ہے یہ تنقید ہے شان رسالت کا نظریہ رکھتا ہے اس وجہ سے یہ زندگی کا ہے میں شابش دیتا ہوں امام تقی حسنی کو جنہوں نے دفع شعبہ ہے من تمرد کتاب کے اندر اس کو زندیق لکھا ظالم کو اس شیطان اعظم کو نہیں نظر آتا تھا اس خبیص کو میں نے دیکھا ہے میں نے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں نشتہ باتوں کو پیچھے پھینک کر آنکھ بند کر کے چشپوشی کر کے شان رسالت سے گزر جاتا ہے چاہے بخاری میں ہو چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو چاہے صحابہ کی ہو چاہے آئمہ کی ہو جو بات ہو اس کو پھینک کر ادھر چلا جاتا ہے اور اسی کا جھوٹا اور لانت پڑی ہوئی ہے وہابیوں میں کوئی دال مدل کا نہیں ہے یہ زندگی کا ہے اس کو نظر نہیں آتے تھے میں کرام کیا کر رہے ہیں تاریخ بغداد نہیں کبھی پڑی تھی اور سن جس بات سے یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وشال کے بعد ان سے ان سے توسل اور ان سے ان کا وسیلہ بنانا ناجائز ہے اور یہ ثابت کرتا ہے حضرت عباس کے ساتھ حضرت عباس کے ساتھ صحابہ کرام کے توسل حضرت عمر بن خطاب کے توسل سے اے نا چیز اسی سے ذات مصطفیٰ کا توسل ثابت کرتا ہے ہاں اب ذرا اب اب نصوص اس کی کدھر جائیں گی نصوص کھلی پڑی ہیں میں بتاتا ہوں کیسے کھلی پڑی ہیں رسول اللہ کی تنقید کے لیے لسوس کھلی پڑی ہیں اور حضور کی تعظیم کے لیے کوئی اس کو نس نظر نہیں آئی اب دیکھ الیف امام ابن عبد البر کی الاستذکار امام ابن عبد البر کی دونوں کتابوں کے اندر یہ موجود ہے اور ان سے پھر نقل کرنے والے آگے ہزاروں ہیں وہ فرماتے ہیں توجہ الفتیاب جو الصحاب کے حاشیے پر ہے مکتبۃ الریاض کی چھپی ریاض کی کہاں کی ریاض ریاض ریاض کس ملک میں ہے تو بولو مرو اٹھانوے سفا توجہ کتنا سفا اٹھانوے اٹھانوے جلد نمبر تین الستیاب حاشیے سے عبارت پڑھتا ہوں اٹھانوے صفا اٹھانوے جی آ گیا جی آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ عام الرمادہ کا واقعہ ہے بارش عام الرمادہ رمادہ کہتے ہیں ہلاکت کو ہلاکت کا سال خشک سالی پڑ گئی مکہ مدینہ اور حضرت آدھی دنیا تک یعنی بڑے علاقے میں بہت علاقے تک جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں عام الرمادہ توجہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ ہو گیا اور سن تھا سترہ سترہ ہجری بول بول بولو حضرت کاب نے کہا حضرت کاب نے کہا کاب الحبال جو یہودی مسلمان ہوئے تھے کی ان بنی اسرائیل اذا مثل هذا بدل امبیا فرما نے جدو بنی اسرائیل نو کہت پہ سی بارش منگن دی لوڑ ہوں سی لیکن اگلی گل سن سمجھانا چاہنا وا جدو حضرت نے عرض کیتی حضرت عمر اٹھے آپ نے فرمایا توجہ حضرت عمر نے فرمایا آ نبی پاک دا چاچے نے کی مطلب آ سبا نے منگا من کر لینا بنو ہاشم دے سردار نے حضرت عمر گئے بش کام فی کہتے جا شکایت کی تھی کہ حضرت دیکھو کہا کیسا ہے شکایت توجہ ہے عمر جیسا کیا میں پوچھتا ہوں بابیا حضرت عمر خدا کو نہیں جانتے شکایت رب کی بار گاہ میں کرنے کی بجائے عباس بار بارگاہ میں کرتے امر کی لے آنے وہ کچھ لین جانے جو امر لئے بولتے نہیں سن سنگی ممبر دے چڑھ گئے حضرت وماحول عباس حضرت عباس کو بھی ممبر پر چڑھا لیا پرد کرتے اللہ منا قد توجہنا الیک بعم نبینا اپنے نبی دے چاچے نو نال لے کے اس دے وسیلے نال تیرے ال متوجہ ہو رہے ہیں سونیا تیرے ال رخ کی کھڑیاں اے دے رخ نو تا اس امام نے فرمایا سی اس تسکا بے شل عباس کیونکہ حضرت عباس دے رخ مبارک دوتے سفید داڑی سی یا اللہ فس کے نل گئے توجہ ہے کوئی نہ او میرے بھائی ہاں جی ہاں توجہ ذرا آگے دعا لمبی ہے ذکر لمبا ہے اور ایک بات بھی ہے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ ظاہر کر دے تو کر دوں ادھر یہ اللہ انا سفارشی اپنے جڑے نہیں بولن والے بھی سفارشی بڑھائی وہ نبی کا چاچا ہے تو جو نہیں بولتے وہ ہمارے چوپائے اور جانور ہیں ہم ان کو بھی سفارشی بلاتے ظاہر بات ہے کہ جانور ان کو بھی ہم سفارشی بناتے ہیں کیا مطلب عمر سن ولی سن انہیں گل کی جانور بھی آدھے ہونے یا اللہ منگنا جو پیا عمر دے چڑ گا یا یا ہونا ہے کہ یا اللہ وہ بھی تو تڑف دن پانی لیکن پھر اس یہ جڑا استشفان دا لفظ پھر نہیں تھی ہونا توجہ نہیں کیتی اچھا آگے سنو آگے سنو سنو اے میرے بھائی جنریٹر بنا کے نہیں رکھا توجہ میرے بھائی توجہ ذرا اور اس کے اندر جو کچھ ہے روینا یا روینا من وجوہ من وجوہ ایک سند نہیں کئی سندوں سے کہتے ہیں ہم نے حدیث روایت کی ہے کیا لو مرا نو جس یستسقی و معه بالعباس فقال فقال فکال اللہ یہاں پر نکا فافل پیے لنبی کا لنبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کما حفظت الغلامین لے صلاح ابی حمار حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عمر اے اللہ ہم عباس تیرے نبی کے چاچے کے ساتھ تیری تیری طرف نزدیک ہوتے ہیں اور نہ تھا کا تیرا قرب حاصل کرتے ہیں تیرے نبی کے چاچے کے ساتھ ہی ذرا توجہ کریے مومنا اتنے تکر جڑا نہ تکر بوئی لے کا بے ہم نبی کا یہاں ذات کا وسیلہ ہے تقرب ذات کے ساتھ ہے وہ نستا ہی یہاں پر ان کی دعا کا توسل ہے اور اگے وضاحت ویک اگے کی لفظ نے فحفظ حضرت عمر فرما رہے نے فحفظ فیئے لنبی کا یا مولا اپنے نبی دے چاچے ویچی اپنے نبی نو یاد کر لے اے فافر پیے نبی کا فافر پیے نبیا نبی کاؤ میں فافر پیے نبیا نبی اپنے نبی نو یاد کر اس نبی دے چاچے دے اندر اپنے نبی نو یاد کر کی مطلب سونے آسا جو کرنے پیا نبی تیرے نبی دی نسبت دی وجہ نال لہذا تو کرم جڑا کرنا ہی نبی دی ذات نو یاد کری دس میں پوچھنا تما نو دس دس مینو ہے ہاں، فی ہے نبیہ کا کس لیے کہہ رہے ہیں بس اگر یہ ذات مصطفیٰ کا توسل مقصود نہیں ہے کیا ہے توجہ نہیں کی ورنہ یہ یہ کیوں زور دے دے رہے یا یا اللہ اللہ سونے میرے میرے پنجابی لفظ نے اس مفہوم نو ادا کرنا چاچے اینو دعا مانگ یہ تیرے حبیب دا چاچا ہی تے تو اس چاچے نو ویکھ کے اونوں یاد چا کر تے او دی وجہ نال یہ نہیں تے امام ابن عبد البر ان ساری حدیث یاد سن یہ کون نہیں سن یاد سمجھ نہیں لگی اگر ہے کوئی وکیل ابن تیمیہ تو نہ چیز کی کسی بات کا رد کر کے دکھائے درخت کا حق نہ ادا ہو تو پھر کہنا حق کے اور سنو وہابی مذہب پر بم گراتا ہوں اسی اسی کے اندر لکھا ہوا ہے اسی کے اندر لکھا ہوا ہے اسی آلستیاب میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جس لیے بارش آئی ہے نا تے لوگ بج کے کوئی حضرت دے پیر چمدہ سی کوئی ہاتھ چمدہ سی کوئی کانٹ چمدہ سی تے نال کہندے سن یا ساکل حرمین اے حرم دیا ساکیا یا ساکیل حرمین او حرم دیا ساکیا حرمین مکہ مدینے کا ساکی مانا بارش دینے والا پلانے والا وہ ایمان سے بتا اور بھابی کتے بارش رب نے دی تھی سارے کہہ رہے ہیں حرمین کے ساکی عباس ہیں بتا یہ شرک ہے یا توحید ہے سن لے اب اب ہوا کیا اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی اور لانتی جب تم علم بالاغت سے جاہل ہو پھدو کے بچے چرن نہر و چرن ماں یہ چلتا ہے عام اسناد عقلی اسی کو کہتے ہیں ہاں جی سمجھ ہے مجاز عقلی کہتے ہیں یہ اسناد مجازی ہے حضرت کو کہا جا رہا ہے ساکل حرمین کیوں کہ سبب آپ بنے یہ سبب کی طرف اسناد ہے بولو مرو دس ہوئے روٹی کون دینا رس کون دینا ہے روٹی کون دینا ہے پانی کون دینا ہے تی کے کھا کے جدو اٹھنا ہے نے میں نے دتا ہے نے کھوایا ہے نے پیایا ہے وہاں بھی مذہب میں شرک ہے اور الحمدللہ اسلام میں یہ توحید ہے جب کہنے والا مومن ہو کیوں جب مومن کہے گا اس کا مطلب ہے رب نے دی ہے اس کے وسیلے سے دی ہے أيها الوهابية إن الله تعالى هيأ لكم الط... لكم الهاوية أيها الوهابية إن الله تعالى هيأ لكم هيأ لكم الهاوية سمجھ رہی ہے اے بھابیو تمہارے لیے اللہ نے حاویہ تیار کر رکھی حاویہ جہنم کا ایک درجہ ہے سمجھ میں آتی امہو حاویہ ہے قرآن میں امہو ہاں، ان کی ان کی ام ان کی ماں حاویہ ہے ان کی ماں حاویہ سمجھ آئے چلو نماز پڑھے ہاں جی، تک بھی آگے چلنا ہے